جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیا میٹ ہو جائے گی